جو ہوگا یا حساب و کتاب جو ہوگا وہ اس عامل کو چپ کرانے کے لیے تو اس کو علم میں آ جائے اس کے کہ میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بدن ہوگا پھر پتہ چلے گا خدا کو کہ کون مجرم ہے کتنا مجرم ہے اور اس سے پہلے جو عذاب مل رہا ہے یہ سارے کا سارا ظلم ہے بدن یا حساب و کتاب ضرور ہوگا لیکن اس علام کے لیے نہیں اللہ کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ تو لوگوں کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اس لیے اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ بھی انہیں اعمال کا ہے نظر موادیاں چلے گا مرچی یا یعنی تین سال وہی بند رہی تو نبی علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے خودکشی کرنا چاہتے تھے جبریل ظاہر ہو گئے یہ تم بخاری پڑھی ہے تو پڑھا ہے نہیں پڑھی تو پڑھو گے اور کیا یہاں ہمارا کیا تعلق ہے بخار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم ہائے ہائے اللہ اکبر سبح للہ پھر وہ مضمون توحید آ گیا کون سا مضمون کہ جہاد جو ہے اسی مضمون کی خاطر ہو رہا ہے توحید کی خاطر ہو رہا ہے تصویریں کرتی ہیں اللہ پاک کے لیے کالن یا حالن لکھا ہوا ہے کالن یا حالن تمام وہ چیزیں جو آسمانوں کے اندر اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں کے اندر ہیں بہبل عزیز و علت ہے اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے یا آمنو زجر برائے مومنین اعلیٰ سبیل تنزل سورہ ممتحنہ ایمان والے کچھ آتے تھے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت اگر ہمیں معلوم ہو جائے احب العمال کیا ہے احب العمال کیا ہے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ پاک کو کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے اللہ نے سورہ صف نازل کر کے جہاد کا حکم نازل کر دیا ابو ذرا پسو پیش ہو رہے تھے اللہ نے یہ آئیں کر دی یا الذین آبرو اے ایمان والے ہو کیوں کہتے ہو تم وہ باتیں جو کرتے نہیں ہو کا برا مختن بڑی ناراضگی کی چیز ہے اللہ کے ہاں انت بولو کہ کہو تم وہ باتیں جو کرو نہ تم ان اللہ سر فروشی طریقہ ہے فروشی ہاں اپنا جان قربان کرنے کا نتیجہ چاہے بے شک اللہ پاک یوحب الدین دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو یحبوں کے نہیں چل ہے خاص طور پر چلتا ہے خاص طور کیونکہ محبت مطلب جو ہے وہ ہر مومن کے ساتھ ہے اللہ کی محبت جو ہے ہر مومن کے ساتھ ہے نا جی خاص طور پر یہاں محبت مراد ہے مقاتلین مجاہدین کے ساتھ جو ہے یہ خاص محبت مراد ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرف آئے خاص طور پر ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ دین جو قاتل ہونا بن گئے فرائض سرفروشان جی، جی۔ چل گئے فرائض سرفروشان سرفروشان کے فرائض کیا ہے لڑنا ہے ان کا سفن قطار باندھ کر سفن کا مانا وہ جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں قطار باندھ کر کا گویا کہ وہ بنیاد مرفوس دیواریں ہیں مضبوط گویا کہ وہ دیواریں ہیں مضبوط دیواریں ہیں ویز کالم ہو ہی اب حضرت خمرا آدم ادائے فریضہ یعنی ذیغ فی القلوب فیلقلوب کا ہوا خمرا آدم ادائے فریضہ یعنی ذیغ فی القلوب کو جن لوگوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا انشاءاللہ پڑھیں گے پہلے آئے گا پہلے پاروں میں موسار سلاط و تسلیم نے اپنی قوم سے کہا تھا ادخل الارض اللہ لکم زمین میں داخل ہو جہاد کرو انہوں نے کہا فضحب اب انتور کا فقات لا انا ہونا تیرا رب لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہی عیدا مراد ہے چونکہ سیاق خداف جہاد کا ہے اور جب موسا صاحب نے اپنی قوم سے اے میری قوم کیوں ایزائیں دیتے ہو تم مجھے وقت تالم ہونا چل از ایزا چل رے اور حالانکہ تحقیق جانتے ہو تم یہاں قد مظاہرے کر ہونے کے باوجود تحقیق و تقریر کے لیے ہے اور حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو کہ بے شک میں رسول ہوں اللہ پاک کا صرف تمہارے میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں حضرت لوگ گھومنے کے اندر ایزا سے مراد میں نے بتایا کون سا ایزا ہے فضر انتا فقات ہونا حضرت نے ان کو جہاد کا حکم دیا انہوں نے حضرت کی بات نہ مانی کتاب نہ کی یہی ایزا مراد ہے اور کب پر کیا لکھا ہے <coughs> یعنی اسرائیلی شرارت کسی غلطی اجتہادی یا عقلی غلط فہمی پر مبنی نہیں تھی بلکہ کس جان تھی بلکہ کہاں ہے ہاں، اوپر جو ہے ہاشیے کی دوسری سطر کے آخر میں ہے درمیان میں بلکہ آخر میں ہاں کپا ہوں یعنی اسرائیلی شرارت کسی غلطی اجتہادی یا عقلی غلط فہمی پر مبنی نہیں تھی بلکہ تھی یہ اور حالانکہ تاخیر تم جانتے بھی ہو کہ بے شک میں رسول ہوں اللہ پاک کا سمجھا ادھر کم طرف تمہارے سلمو فلما کو خیال کرنا اس فرمان کے بعد بھی فرمان کے پس جب کے ٹیڑھے رہے وہ ماضی استمراری ہے خیال کرنا پس جب کے ٹیڑھے رہے ٹیڑھے ہوئے نا ٹیڑھے تو پہلے تھے ٹیڑھے رہے اذاق اللہ کلو ہوں تو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اللہ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا یعنی حرمان اب توفیق ہدایت حرمان از توفیق ہدایت اللہ نے انہیں ہدایت کی توفیق سے معروم کر دیا لا دل قوم الفاسقین سنت اللہ کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ اللہ نے ہدایت دیا کرتا توفیق کے ہدایت دیا کرتا ایسی قوم فاسقین کو جدی قوم کو جو کہ حدود انسانیت سے نکلنے والے ہوں جب ان کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا ہدایت لینے کا تو اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے وید کالا عیسی نو مریم ترغیب پھر ترغیب ہاں لڑنے کی ترغیب ہے اور جبکہ فرمایا حضرت عیسب نے مریم علیہ ہمت و تسلیمات نے ابن مریم پر کیا لکھا ہے لا ابن اللہ یہ پہلا اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ کس کے بیٹے تھے مریم کے بیٹے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل حیرانگی کی بات ہے کہ سارے پیغمبر کہتے ہیں یا قوم یا قوم یا قوم عیسا علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی تو سن رہے ہو سارے پیغمبر کیا کہتے ہیں یا قوم آپ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ جناب یہی ہے اس لیے کہ آپ کا باپ نہیں تھا آپ کا بی بی مریم آپ کی ماں تھی اور بی بی مریم بھی ان لوگوں کی رشتہ دار تھی لیکن نصب جو ہے وہ رشتہ ماں سے نہیں چلا کرتا بلکہ باپ سے چلا کرتا ہے اور چونکہ آپ کا باپ تھا نہیں اس لیے آپ نے یا قوم میں نہیں فرمایا سمجھا سی ویز ویو سب نے مریم اور جب نے فرمایا سب نے مریم نے اے نبنی اسرائیل انی رسول اللہ ہے بے شک میں رسول ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انی رسول اللہ پر رد دے انی رسول اللہ پر نہیں لکھا لکھو لکھو ہمت کرو تکلیف تو بڑی ہوگی لیکن کیا کریں مول الستار صاحب بھی لکھیں گے میرے خیال یا نیند میں مشغول ہیں یہ دلا و رس دے کے بکف چراغ دارد والی بات ہے سمجھا یہ ہمارے پرانے کرم فرما ہے جی تمہیں یاد ہے حامین زخرف کے اندر میں عرض کرایا ہوں ولما زور ببن مریم مثلاً ادا قوموں کا من ہو سورت حامین زخرف ہے نا جی جی۔ حافظ نہیں فصلی بٹے بٹیرے ہاں، موٹے تھا رے اچھا تھے وہاں تھا ان ہوا اللہ آبد ان ہوا اللہ آبد وہاں میں نے سمجھایا تھا کہ عیسا علیہ السلام کے بارے میں ایک تھا مفرت ہے اور ایک مفرت ہے ایک مفرت اور ایک مفرت ہے نصارہ مفرت ہیں کہ حضرت کو اللہ اور ابن اللہ کہتے ہیں یہودی مفرت ہیں کہ حضرت کو گھٹا کر اللہ یاد اللہ بلد الدین آپ کہتے ہیں تو اللہ نے دونوں کی تردید فرمائی ان ہو اللہ عابد کے اندر تردید فرمائی نصارہ کی کہ وہ عابد ہیں اور اللہ ابن اللہ اور ان علیہ کے اندر یہود کی تردید فرمائی کہ وہ من ام آ جہاں بھی ایسے ہے ابن مریم جو ہے یہ تردید ہے نصارہ کی رد اول ہے لکھا ہوگا رد اول نہیں لکھا اللہ لا اللہ نہیں لکھا ہوا رد اول بھی لکھ لو نا میں نے تو پڑھا ہے تو میں لکھا نہیں ہے رد اول اوپر لکھ لو دیکھ لیا وہ رد ہے کن لوگوں کا نسارا کا جو کہتے تھے اللہ اور ابن اللہ ہے ان کا رد ہے کہ وہ نہ اللہ ہے نہ ابن اللہ ہے بلکہ ابن مریم ہے اب اگر انی رسول اللہ ہے یہ رد دوم ہے یہ یہود کا رد ہے جو حضرت کو شان سے یہ رسول ہے انی رسول اللہ ہے بے شک میں رسول ہوں اللہ پاک کا الیکم طرف تمہارے الیکم پر لکھا ہے فقط لا الہ جمی لقد لا الہ جمیع الناس سمجھے سارے جہان کی طرف نہیں بلکہ صرف تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں مصدق اللہ ما بین یدیا تصدیق کرنے والا بس سے اس کتاب کے جو مجھ سے پہلے گزری ہے منت تورات یعنی تورات و مبشرن اور غایت بقا شرع مسیحی جی، غایت بقا شرع مسیحی سمجھا مسیح علیہ السلام کی شریعت کے بقا کی غایت کا بیان ہے کہ میری شریعت اتنا تک باقی رہے گی جب تک آخری پیغمبر نہیں آئے گا جب احمد آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم میری شریعت ختم ہو جائے گی اور خوشخبری دینے والا ساتھ ایک رسول کے جو آئے گا بعد میرے نام پاک اس کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سمجھا سی حضرت اسم ہو احمد رسول رسول سمجھا صحیح اچھا یہاں چھوٹا سا اشکال ہے کہ حضرت کا نام فرشتوں میں احمد ہے اور انسانوں میں کیا ہے محمد ہے سمجھا سی تو عیسیٰ علیہ السلام محمد نام نہیں لیتے احمد نام لے رہے اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ دنیا میں تو احمد معروف نہیں تھا بلکہ محمد معروف تھا جواب اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ملکوتیت کا بڑا اثر ہے ملکیت کا بڑا اثر ہے کس طرح آپ پیدا ہوئے ملک آیا نہ پھونک ماری ملک آیا اور گرے بان میں پھونک ماری اور آپ پیدا ہوئے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا عرصہ دراز گزارنا تھا کہاں اوپر آسمانوں پر ملکوں کے اندر گزارنا تھا نہ کھانا نہ پینا سمجھا نہ سی نہ نیند نہ جاگ نہ جیش وہ سارے لوا کے بعد ختم تو اس لیے ملکیت کا آپ پر کیا تھا اثر تھا اس لیے آپ نے ملکوں والا نام ذکر کیا ہے بات سمجھ نام پاک ان کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فلما جا فلما جا پر وجہ جہاد نمبر اول یعنی محل جہاد یعنی مخالفین اسلام ہے محل جہاد کون ہے مخالفین اسلام وہ لوگ محل جہاد ہیں فلما جا پر جب کہ آ گیا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے پاس سمجھ رہے ہو ابل کا اے احمد و نیل کفارا جلالین اے احمد و نیل کفارا جلالین پر جب کہ آ گیا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے پاس واضح دلائل لے کر کالو ہزار سے مبین کہنے لگے یہ تو جادو ہے بالکل صاف سمجھے تھے صاف جادو ہے جادو کس کے متعلق کہا بینات اور قرآن کے متعلق بار اپنا موجات کے متعلق بار بار پڑھ رہے ہو ومن اظلم ہو وجہ جہاد نمبر دوم وجہ جہاد ہاں اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جو باندھ لیتا ہے اللہ پاک پر جھوٹ کو اس طرح پر لکھا ہے بے نسبت ول والا دے کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ کرو لکھ لو اس طرح اللہ کا بہ نسبت شریک ول والا دے الہی نسبت شری کے بل والا دے لکھ لیا ہے بے نسبت شریک ول والا دے سمجھا اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جس نے باندھ لیا اللہ پاک پر جھوٹ کو بہ وجود اسلام بہ وجود پر یعنی خود تو متنبع نہ ہوا مگر متنبع کرنے کے بعد بھی متنبع نہ ہوا خود تو متنبع نہیں ہوا مگر متنبع کرنے کے بعد بھی متنبع نہیں ہوا اور وہ دعوت دیا جاتا ہے بلایا جاتا ہے مسلمان ہونے کی طرف اسلام کی طرف و اللہ حضل قوم ظالمین اور اللہ پاک نہیں توفیق ہدایت دیتا قوم ظالمین کو ان ظالموں کو اللہ توفیق ہدایت نہیں دے گا کیا مطلب یعنی ان کا علاج اب قتال ہے یعنی ان کا علاج اب کیا ہے خلاصہ یہ کہ وجہ جہاد نمبر دو شرک ہے کیا ہے مشرقین کے ساتھ جہاد کرو یوریدون وجہ جہاد نمبر تین چل گا ہاں یہ لوگ جو ہیں یہ دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اس لیے اٹھو ان کے ساتھ جہاد کرو ارادہ کرتے ہیں یہ لوگ تاکہ بجھا دیں وہ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام دین ہوا یعنی دین اسلام کو بے افواہ اپنے منہ کے ساتھ اپنے منہ سے مراد کیا ہے من گھڑت افسانے اسلام کے مقابل جیسے گور پرستی جیسے گور پرستی اور بت پرستی اور گور پرستی سمجھا نا سی کرو مانا حقانی کی بارت ہے بلہ ہو موتی مونو رہی بلّہ ہو کر کیا لکھا ہے حالانکہ اور کیا لکھا ہے حالانکہ حالانکہ اللہ پاک مکمل کر کے رہیں گے اپنے نور مذکور کو مکمل کرنے والے ہیں نور ہی اپنے نور مذکور کو اور اگرچہ مکرو سمجھیں کافر کافر اگرچہ مکرو سمجھتے ہیں اللہ جی کام کر کے رہیں گے رسول رسما و دین الحق نجو دے ولو کر کلو ہو کے نیچے یعنی یہ شمع آسمانی ہے بجھے گی نہیں یہ شمع آسمانی ہے یہ بجھے گی نہیں سمجھا وہ جو بجھانا چاہتے ہیں یہ نہیں بجھے گی ہوسلا رسول وہی وہ ذات پاک ہے جتنے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نچل کا اسی اتمام نور کے لیے اسی اتمام نور کے لیے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا و دین الحق سات ہدایت نامے کے یعنی قرآن سات ہدایت نامے دین ہدا کا مانا ہدایت نامہ مراد قرآن ہے نہیں لکھا ہوگا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو ہدایت نامہ یعنی قرآن لکھ لیا ہدایت نامہ یعنی قرآن قرآن پاک مراد ہے جہاں ہدایت نامہ سے سمجھتے ہدایت نامہ جانی یعنی قرآن قرآن پاک دے کر اللہ نے بھیجا وہ دین الحق اور دین سچا حق مذہب سچا جانی یعنی اسلام دین حق کے نیچے اسلام نہیں لکھا ہوا سب ہدایت اچھا، وہ وہ ہدا کا منع ہے ہدایت نامہ سبب ہدایت مذہب سچا یعنی اسلام لکھ لیا یعنی اسلام حکمت ارسال تاکہ غالب کرے اس کو اوپر تمام مذاہب کے حالت دین کل ہی اوپر تمام مذاہب کے لکھا ہے نیچے کا لکھا طریقہ یہ عبارت لکھی ہوئی تو ہے بیت بار حجت کے دوامن و بیت بار غلبہ کے اسلام دلیل کے لحاظ سے تو اسلام ہمیشہ غالب ہے سمجھا نہیں اور جب اسلام مقصود ہوگی تو اللہ پاک حکومت بھی دے دے گا اور اگرچہ مقروض سمجھے مشرق لوگ لوگ یا آمن اب حضرت خطاب برائے مومنین ہے اور یہ ترغیب الجہاد ہے اللہ فرماتے میاں میرے ساتھ تجارت کر لو کیا کرو تجارت کر لو لوگ جنہوں نے ایمان لایا تمہیں اوپر تجارت کے تم جی یعنی کم سمرا اولا اخرویا چلکا سمرا اولا مدیرت جی نجات دے گا تمہیں نجات دے گا وہ تمہیں تجارت عذاب درد نہ تو ہے اب تجارت کے اندر حضرت ایک سمن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمن وہ پیسہ دیتا ہے نا بائی مشتری اور بائی جب وہ مبی دیتا ہے اب سمن اور مبی کا ذکر ہے تو میں نے انہوں پرچہ لکھا ہے بیان سمن ہاں۔ اور میں قوت او جی؟ اسلح قوت اس کا دیا نمبر اَول ایمان لاؤ تم اللہ پاک پر نمبر دو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت یہ نمبر تین تکمیل قوت عملیہ پہلے قوت کا ذکر تھا قوت عملیہ کا ذکر ہے اور جہاد کرو تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے یہ بہتر ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم جانتے ہو تم تو یا پھر لکم جنوب سمجھا یہ بیان ہے مشترات کا اس کا بیان ہے سامان کتنی چیزیں تو نے بلّہ ہے رسول ہی دو تجا ہے تین اب یا خیل رقوم دونوں معاف کر دے گا واسطے تمہارے گنا تمہارے وجود خیلحم اور داخل کرے گا تمہیں نمبر دو داخل کرے گا تمہیں باغات میں بہتی ہوں گی نیچوں وہ مساف ہے نا کوئی اور گھر عمدہ تو یہ بات بنا اور ذات سمجھا سی جی؟ فی جنات عدن جو بنے ہوئے ہوں گے بیچ باغات ہمیشگی کے ہمیشہ کے باغات کے اندر بنے ہوئے ہوں گے سمجھا یہاں جی؟ یہ لکھا ہے مساکن طیبہ طیبہ پر لکھا ہے کمال ذاتی لکھا ہے اور فی جنات عدن پر لکھا ہے کمال دوم خارجی یعنی بیت بار محل کے رکو محل رکو کے لحاظ سے وہ اچھی جگہ ہوگی بیچ باغات ہمیں گر گئے ذالک فوز العظیم فضیلت جنت چڑکائے فضیلت جنت ہی ہے وہی کامیابی بڑی سمن دو چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں ایمان اور جہاد تو میں نہ تو جاہد کتنی ہے سمن دو تو حضرت مشترات بھی کتنی ہیں مشترات بھی کتنی ہیں پہلی بات یغفر لکم دوسری بات یوز خیلقم پہلی یغفر لکم دوسری دو مشترات دینے کے بعد ایک چیز تیسری اپنی طرف سے بطور انعام دے دی بخرا تو یہ اخرا تو ہبون آ جائے یہ مشترات نہیں مشترات کے علاوہ اخرا تو شبونا حضرت اخرا سے پہلے لکھا ہے سمرہ دنیا اور یہ لفظ مقدر ہے نو کوئی کم نو کوئی کم اور دیں گے ہم تمہیں اخرا ایک اور نعمت لکھا ہے عقیہ نہیں لکھا ہوں اخرا جو ہے یہ اخرا کا موصوف نکالا گیا ہے سمجھا حالانکہ یہ لکھنا درست نہیں ہے آپ اس کو بنا دو اپنا نوتی کو لکھا ہے نا جی اوپر لکھ لو نعمتن اخرا نعمتن اخرا اور اخرا اور نعمت ہے یہ اور دوسری نعمت جو محبوب رکھتے ہو تم اس کو وہ کیا ہے نصر من اللہ و فتح قریب امداد اللہ کی طرف سے اور فتح بالکل قریب حضرت کیا مراد ہے ہوگا فتح فارس بر روم انل حسن القبیب جی۔ فارس اور روم کی میں تمہیں فتح عطا فرماؤں گا یہ ہے اور دوسری نعمت بشیر المؤمنین اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو ان تمام امور کی کثیر ان تمام امور کی خوشخبری سنا دو جا الذین آمنو خطاب ثانی برائے مومنین سمجھا پھیلا دیا جہاد ہے سمجھا آئے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا کونو انصار اللہ اصول فوج نمبر اول جی پہلے ہے اصول فوج نمبر اول ہو وہ تم ہو وہ تم موافق شریعت کے مدد کرنے والے دین اللہ پاک کی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بنو تم جس طرح کے فرمایا تھا حضرت سب نے مریم علیہ السلام نے جب کے لوگ بکثرت دشمن بن گئے جب کے لوگ بکثرت دشمن بن گئے تھے آپ نے فرمایا بس ہزاری جین کے من انصاری اللہ کون ہے مددگار میرا طرف اللہ پاک کے کون ہے مددگار میرا طرف اللہ پاکل الحواری دونا کہا ہماری دینا ہم ہیں مددگار اللہ پاک اللہ کے مددگار ہم ہیں دو باتیں سمجھنی ہیں یہ ہماری کون ہے سمجھا سر حضرت اصل میں ہماری کہتے ہیں مددگار کس کو مددگار اور مخلص ساتھی کو حضرت نبی علیہ السلام نے غزل خندق کے موقع پر فرمایا کہ کون جاتا ہے ان کی خبر لینے کے لیے سمجھا تھی کفار کی حضرت زبیر رضی اللہ کا آ گئے حضرت میں جاؤں گا پھر فرمایا پھر بھی حضرت زبیر آ گیا پھر فرمایا پھر بھی حضرت زبیر آ گیا نبی حضار حضار زبیر ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں میرا حواری زبیر تو ہزاری کا معنی کیا ہوتا ہے مخلص دوست اور مددگار کچھ سمجھ آیا ہے اصل میں یہ شور سے آئے جو بار بار پڑا ہے وہ جنا شور عین شور کا مانا کیا ہوتا تھا وہاں گورے رنگ والی ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب کسی چیز سے ملاوٹ اور چنا میں کھوٹ اور دوسری چیزیں نکال کر اس کو بالکل خالص اور پاک اور صاف کر دیا جائے اس کو حوالی کر دیا کچھ سمجھ آیا ہے شور کا مانا ہوتا ہے بیاض اور سفیدی کیا بلا ہے دھور کا ہونا کیا ہوتا ہے بیاض اور سفیدی تو جس طرح کے کپڑے کو دھو دھو کر اس کا میل نکال لیا جاتا ہے اسی طرح کسی چیز سے کھوٹ کو نکال لیا جائے ملاوٹ کو نکال لیا جائے اور اس کو بالکل خالص بنا دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں شور اور حواری کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ حواری کا معنی کیا ہوتا ہے مخلص دوست اور مددگار کچھ سمجھ آیا ہے کہتے ہیں یہ بارہ آدمی تھے جو حضرت کے مرید بن گئے تھے اور اپنے اپنے علاقے کے سردار تھے اپنے اپنے علاقے کے کیا تھے سردار تھے اور یہ حضرت کے مرید بن گئے تھے جو وہی لوگ مراد ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصار تھے یعنی دھوبی تھے کپڑے دھونے والے ان کو ہزاری اس لیے کہتے تھے کہ وہ کپڑے کو دھو کر سفید اور صاف کیا کرتے تھے کرونا مانا تھے ہم ہاں جس طرح فرمایا عیسا نے مریم نے ہماری جین سے کون ہے مددگار میرا طرف اللہ پاک کے کہا جون نے ہم ہیں مددگار اللہ پاک کے بس یہ بات ختم ہو گئی چنانچہ کے عیسار السلام کو اٹھا لیا گیا بعد میں حضرت کے اٹھائے جانے کے بعد ہماری جین نے پھر کوشش کی محنت کی سمجھا لوگوں کے اندر تبلیغ کی بےمان یہودی دشمن تھے تو نے چھپ چھپ کر تبلیغیں کی فعامنت فائفت فعامنت با پس بادت کوشش ہماری جی پس بادت کوشش ہماری غالباً یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آخری بیان تھا کیا تھا جب آپ کو خطرہ مکمل محسوس ہوا کہ یہ ظالم مجھے نہیں چھوڑیں گے تو آپ نے ان کو جمع کیا ہماری جی ان کو اور فرمایا میری مدد کرنا اگر میں مر جاؤں شہید ہو جاؤں یا کچھ ہو جاؤں تو میرے بعد میرے دین کی تبلیغ چنانچہ آپ آپ کو اوپر اٹھا لیا گیا اور کے بعد ان لوگوں نے پھر تبلیغ شروع کر دی پس کوششیں ایمان لایا ایک نے بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل سے ایک نے ایمان لایا وہ کس طرح خیال پورا بارہ کیے نیچے آمنت بے عیسا عبد اللہ روف آئے سماعے لکھا ہے انہوں نے ایمان لایا علیہ السلام پر اور کہنے لگے کہ وہ اللہ کے بندے تھے روف سمائے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں میں ایمان بنی اسرائیل سے لکا فرق اور کفر کیا ایک طائفے نے وہ کس طرح بے قول ان بن اللہ جی بے قول ان ابن اللہ تو یہ اللہ کا بیٹا تھا اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا جلال کا حوالہ خواب اللہ دینا تقویت پہنچائی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ان کے دشمنوں پر زمانے میں جہاد تھا یا نہیں تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد نہیں تھا وہ مانا کرتے ہیں ظاہرین اے بل والبرہان لکھا ہوا نا لکھا ہوا اے بل ہاں، دلیل کے وہ غالب ہو گیا زید نے علی کو تھا یہ لوگ کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگ فرماتے ہیں کہ جہاد تھا اور جہاد ہوا چنانچہ ظاہرین کا مانا آگے لکھا ہے وکیل ہے ادرو المان لکھا ہوا نا لکھا کے ساتھ پر ہو گئے وہ غالب ہونے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب الارض حضرت یہ چار سوتے ہیں جمعہ منافقون تغابن اور طلاق یہ چار سوتے جو ہیں یہ سورہ حدیث کے پہلے مضمون پر متفر ہیں یعنی فی سی اللہ پر سمجھ رہے ہو مضمون کیا تھا انصاف کی اللہ پر متصد ہے اور دوسرا ربط میں نے عرض کر دیا ہے کہ سورہ صف کے اندر فرائض مجاہدین کا ذکر تھا اس کے اندر فرائض علماء کا ذکر ہے بائیں جانب آپ کی بائیں طرف پلر نمبر ایک کے ساتھ مختصر جو ساتھی آئے وہ صبح سے نیند میں مشغول ہے بائیں جانب کون سی ہے ہاں؟ کون بیٹھا ہے پلر کے ساتھ جو نیند میں مشغول ہے ہاں؟ وہ بیٹھا ہے وہ سامنے وہ نیند نہیں کر رہا ہے وہ جاگ رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے جاگ رہے ہو نا بھائی یا نیند میں تھوڑی تھوڑی نیند کا حملہ ہو رہا ہے اچھا پیچھے ابن لبون بھی بیٹھا ہے پیچھے وہ پیچھے چھوٹا چھوٹا ماں باپ پھر آرگن یہ سب خان اللہ ہے پاکیہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک کے لیے میں نے کہا تھا کہ دوسری چار صورتیں جو ہر پہلی صورت کو تصویر سے شروع کیا گیا سورہ جمعہ کو تصویر سے شروع کیا گیا منافقین کو چھوڑ کر پھر سورہ تغابن کو بھی تصویر سے شروع کیا گیا ہے اب تاکہ ہم بیان کرتے ہیں اللہ پاک کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمان میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہاں جی زمینوں کے اندر ہیں المالے کے صفت ثبوتی لکھا ہے جو کہ بادشاہ ہے القدوس سے فبت سلبی جو کہ پاک ہے ہر قسم کے عید سے العزیز جو غالب ہے الحکیم حکمتوں والا خیال کرو ذرا معنی کا خیال کرو اب پہلے فرائض رسول اللہ کا بیان ہوگا اس کے بعد فرائض علماء کا بیان ہوگا سمجھا العمی جین رسولا فرائض اربا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دلیل وہی کی طرف اشارہ ہے سمجھا سی کرو مانا وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا ہے امی جین میں امی جین کا مانا ان پڑھ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ان کی طرح منسوب ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے اسی طرح رہے ہیں بالکل سمجھا امیدین کے اندر رسول ایک رسول منہم ان میں سے ان میں سے بھیجا ہے یتلو علیہم فریضہ نبویہ اولا نہیں لکھا ہوا فریضہ اولا نہیں ہے نکولی اوپر لگ فری کرو اولا دونوں لفظ صحیح ہے پیغمبر کا فریدہ کیا ہے اور پیغمبر آیا تکمیل کے لیے دوسروں کو کامل کرنے کے لیے درجہ تکمیل جو ہے اس کا پہلا ہے پہلا درجہ تکمیل کا تلاوت آیات ہے پڑھتا ہے اوپر ان کے آیات ہی ایتیں اس اللہ پاک کی اللہ کی ایسے پڑھتا ہے نمبر دو میں لکھا ہے جی یہ دوسرا فریدہ بھی ہے دوسرا درجہ تکمیل بھی ہے اور پاک کرتا رہتا ہے ان کو کن چیزوں سے عقائد باطلہ و اخلاق زمیمہ جی، عقائد سے اللہ محمد کتاب تیسرا نمبر فریدا درجۂ تکمیل نمبر تین اور سکھلاتا رہتا ان کو کتاب نمبر چار وال اور حکمت سکھلاتا ہے سمجھا نا دان آئی اور دین کی سمجھ کی باتیں دین کی فام سے ہی ان کو بتلاتا رہتا ہے سمجھا بہن کون ہوں من قبل مبین حالت اولا طریقہ ہے حالت حضرت کے آنے سے پہلے کیا تھا اور بے شک شان یہ ہے تھے وہ من قبل پہلے اس بے ست کے قبلوں کا از بے ست لکھا ہے پہلے اس بے ست کے لفیظ ضلال مبین البتہ بیچ گمراہی صاف کے گمراہی صاف سے مراد کیا ہے کیا مراد ہے شرکوں کو اندر مبتلا تھا تھے وہ لوگ سمجھ رہے ہو یہ چار فرائض کن کے ہیں کن کے ہیں اور آپ نے فرمایا علماء ہو علماء جو ہے وہ امبیا کے چاہیں فرمایا اس لیے کہ امبیا جو ہیں وہ دل ہم دینار نہیں چھوڑ جاتے امبیا علم چھوڑ جاتے ہیں فمن آخ آخا بے حضر وا فرن جس نے علم لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا تو یہ چار فرائض امبیا نبی علیہ السلام کے ہیں تو جو مولوی نبی کا وارث بننا چاہتا ہے اس کے بھی یہ چار فرائض کچھ سمجھ آیا ہے جو مولوی نبی کا وارث بننا چاہتا ہے اس کے بھی چاہیں یہ چار فرائض ہیں ہاں اگر وارث بنے گا تو یہ چار کام کرے گا تو کوئی مولوی اگر یہ چار کام نہیں کرتا تو وہ نبی کا وارث وہ سن رہے ہو خیال کرو ذرا اچھا اب حضرت توجہ کی ضرورت ہے وہ آخری نام عموم بے ست کیا لکھا ہے توجہ ہے اندر دیکھو اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ مہربانی کرو ذرا اندر دیکھو اندر دیکھو آخرین معطوف ہے المی پر کہاں ہے العمی جین پر معطوف ہے حاصل کیا ہوگا ہوبلبی با سفل امی جین ہوبلبی با سفی آخرین ہوبلبی باسل اور ہو بلبی آپ مانا کرو ذرا مانا کر کے پھر میں ایک بات سمجھاتا ہوں وہی وہ پیغمبروں کو پچھلوں کے اندر آخرین کے اندر جو بعد میں آئے ہیں سمجھا سی من ہم ان سے ہم پہلے کہا بس سے اول چل گئے بس سے اول ان میں سے ہیں یعنی ہاں، بس یہ لفظ خان کا ان امی جین سے ہیں بیتوار مذہب کے سمجھ رہے ہو دیکھو جی صحابہ کرام کا اور ہمارا الحمدللہ ایک مذہب ہے نہیں ہے کہ جب ایک مذہب ہے تو وہ اور ہم ایک جماعت ہو گئے نا ہو گئے کچھ سمجھ آیا نا جی؟ آخرین من ہو دوسرے اور پچھلے ان امی جین میں سے لیکن ان امی جین میں سے کس طرح نصب کے اعتبار نہ چونکہ وہ عربی ہم ملک کے اعتبار نہ چونکہ وہ مکی اور ہم یاری پاکستانی بلکہ مذہب کے لحاظ سے بلکہ مذہب ان کا اور ہمارا ایک ہے من ہم ان سے بیتوار ہاں آخری نا ہم اور پچھلے منہم ان سے بیت بار مذہب کے پہلی صفت آ گئی لما بہم دوسری صفت جو ابھی تک نہیں لاحق ہوئے وہ ساتھ ان کے ابھی تک ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے نیچے اوپر یہ حاشیے پر لکھا بابا جا اسلام نہ لانے کے ہنوز جی۔ بابا جا اسلام نہ لانے کے حنود یا پیدا نہ ہونے کے یا تو پیدا نہیں ہوئے سرے سے یا پیدا ہو گئے لیکن ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا مستقبل میں اسلام قبول کریں گے اور ان میں سے بن جائیں گے اور کچھ مانا سمجھ آیا ہے اور پچھلے میں ان میں امی جین میں سے بیت بار مذہب کے جو نہیں لائق ہوئے ابھی تک ان کے ساتھ میری طرف سے کچھ سوال ہے سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا با صفل امیدینا با صفی آخرینا اللہ نے امیدین پیغمبر بھیجا اور پچھلو میں بھیجا حالانکہ ہمارے اندر تو نبی علیہ السلام نہیں ہے نبی السلام تو اس وقت کے لوگوں کے اندر آئے تھے ہمارے لیے ضرور ہیں بے سک عموم ہے ہمارے لیے بھی ہیں لیکن ہمارے اندر تو نہیں آئے آئے تو ان کے اندر تھے نا پھر فی آخری نہ کہنے کا کیا مطلب ہے تو فی آخر ان کا فی جو ہے یہ اجلیہ تالی لیا ہے کیا ہے تو سنو سنو اجلیہ تالی لیا جس طرح حدیث میں آیا ان انتاخلا فی ہر ایک عورت آگ میں گئی بلی کی وجہ سے فی ہرتن آج ہررت ہرت بلی کی وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ دیا اس کو چھوڑا نہ تھا تو چوہے وغیرہ کھائے اور خود بھی کچھ نہ کھلایا بوکی مر گئی اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا جس طرح یہاں فی حضرت کا فی جو ہے کیا ہے چپ ہے اجلیہ تالیلیا اسی طرح یہاں بھی فی آخرین ان کیا بنے گا فیل عمیدین میں فی درفیہ بنے گا فی آخرین ان میں فی کون سا بنے گا مانا کیا ہوگا وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے امی جین میں رسول کو اور وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے آخرین کے لیے رسول کو آخرین میں نہ بلکہ آخرین کے لیے کچھ سمجھ آیا ہے فی آخرین پر یہ لفظ لکھا ہے تمہارے پاس کہیں ہاتھ سن وفی وفیل بیمان دیکھو میرا خیال کرو اور پچھلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا ہم ان میں سے لمبا بہم جو ابھی تک نہیں لاحق ہوئے ساتھ ان کے سمجھا وہ عزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمتوں والا ہے فضل اللہ ہے یہ عموم بے ست چاہے مشار ہے یہ عموم میں بے ست جو ہے یہ چاہے فضل اللہ پاک کا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ پاک صاحب فضل بہت بڑے کا بہت بڑے فضل کا مالک ہے اس طرح اب عبارت لکھی ہے یعنی سب کو ہدایت کر سکتا ہے یہ لکھا ہوا ذوالفضل العظیم پر ہوگا جی حاشیے پر ضرور دیکھو یہ لفظ ہے یعنی سب کو ہدایت کر سکتا ہے مگر حکیم ہے چاہے تو امیدین عرب کو صحابہ بنا دے اور چاہے تو علماء یہود کو محروم کر دے یہ غرض نہیں ہے لکھو اپنے پر لکھو اوپر جگہ دے اگر لکھو نہیں نیچے حاشیہ لگا دو یعنی سب کو ہدایت کر سکتا ہے یعنی سب کو ہدایت کر سکتا ہے لکھ لیا ہے مگر حکیم ہے عبارت ہے لمبی خیال کرو مگر حکیم مگر حکیم ہے چاہے تو اندی عرب کو چاہے تو عرب کو صحابہ بنا دے چاہے تو امیدین عرب کو صحابہ بنا دے لیا ہے اور چاہے تو چاہے تو جو علماء یہود کو محروم کر چاہے تو علماء یہود کو معلوم کر کرنا لیا ہے ثم لم يحملوها نبی علیہ السلام اور علماء کے فرائض آ گئے جی کہ نبی علیہ السلام کے فریدے یہ چار ہیں اور علماء کے فرائض بھی یہی علماؤ اب حضرت مسل الدین بلکائے سمرا عدم ادائیگی فریدہ یعنی تکمیل و تبلیغ تعمیر و تبلیغ یا تکمیل و تبلیغ تکمیل تکمیل والے اکمال اچھا کرو جی، مانا دیں یعنی یعنی لکھنا تھا فریدا یعنی تکمیل اکمال اکمال تکمیل جو ہے نا کہیں جہاں تکمیل نہیں اصل لفظ اکمال ہے دوسرے کو کامل کرنے والی بات ہے نا مسل الدین تو رات یہ زجر ہے اب ہر لوگوں کا جو اٹھوائے گئے ہیں تورات کو سملو کا مانا اٹھوائے گئے ہیں یعنی ان پر بوجھ ڈالا گیا اٹھوائے گئے تورات کو اس کے بعد نہیں اٹھایا انہوں نے اس کو کا حمار مسل حال گدہ کی ہے کے آدم نفا میں کس جی، بات میں وجہ تشریح آدم نفا ہے مثل ہر گدھے کے جو اٹھا رہا ہے اپنے پیٹ پر اسفارن کتابیں اسفارن کا مانا گدا کی پیٹ پر جو کتابیں رکھ دو تو گدا کو کوئی فائدہ ہوگا مٹی رکھ دو کتابیں رکھ دو سب اس کے لیے کیا ہے برابر ہے سمجھ رہے ہو جو مولوی اپنے فرائد ادا نہیں کرتا جن کا مسل خیال کرنا مثل حال گدا کے جو اٹھاتا ہے کتابوں کو بڑی بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جٹلایا اللہ پاک کی آیات کو انادن نکل گئے انادن انادن جنہوں نے جٹلایا اللہ کی آیات کو اللہ لا یاد القوم الظالمین خمر انعاد اور اللہ نہیں توفیق ہدایت دیتا قوم ظالمین کو قل یا ایوہ الذین حادو میں عیار صحیح ادا کنندگان فریدہ میں عیار صحیح ادا کنندگان فریدہ حضرت جو انسان اللہ کے اللہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے فریدے ادا کرتا ہے وہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے ایسا ہے نہیں موت سے کافر ڈرتا ہے نا جی جو انسان اللہ کے ساتھ دوستی رکھ لیتا ہے اللہ کا اللہ کی عبادت کر کر کے ریاضت مجاہدے کر کے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے وہ موت کے لیے ہر وقت تیار ہے اس کو موت سے کوئی فکر نہیں ہے سمجھا نا جی موت سے فکر ان لوگوں کو ہے جو جانتے ہیں کہ ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے شرک و کفر میں مبتلا ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ادا کنندگان فریضہ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ موت سے کبھی نہیں ڈرتے سمجھا اور وہ موت کی تمنا بھی بعض اوقات کر بیٹھتے ہیں ہاں جو کافر مشرق ہیں وہ تمنا نہیں کرتے اچھا مرزائی جی، وہ جس طرح مثال مشہور ہے کہ ایک اور ایک دو روٹیاں کسی نے پوچھا بھی ایک اور ایک بھی دو روٹیاں سمجھا سر کہتا ہے مرزا جی استدلال کرتے ہیں کس طرح کہ تم نے آپ فی کو لیا بنا دیا یہ اعتراض ہے فی تالی لیا نہیں فی زرفیا ہے فی زرفیا بھی ہے تو کیا بنے گا با فی آخرینا محمد علیہ السلام کو آخرین میں بھیجا یا اور نبی بھیجا فی کو درفیہ بھی بناؤ تو پھر بھی یہی بنے گا ان کی دلیل کیسے بنتی ہے ان کی دلیل نہیں ہے کسی نے نہیں لکھا ان کی دلیل کیسے بھائی فی درفیہ بناؤ تب بھی تو فی آخری نہ بنے گا دا فی آخری بھیجا ہے کس کو محمد سسم کو آخری میں سمجھا ہاں یہ تو وہ باسا سے مراد لے میں اور پیغمبر اللہ نے اور پیغمبر بھی بھیجا ہے تو نزول قرآن کے وقت جو ہے وہ اور پیغمبر کون سا آیا آخری ان کے اندر وہ پھر بھی تو قابل اعتراض بات ہے پہلے معاف سماوات و معاف ارد بار بار ذکر شد در زمین تحریر و خنزیر و قلب موجود میں باشد یہاں قسم تصویر میں گوئن تحریر اللہ را کو بولنا دارا میں نے سمجھا دیا تھا کہ پیچھے عرض کرایا ہوں کہ جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ زبان سے تصویر کرتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے زبان نہیں دی ان کی تصویر حالن ہے کالن یا یہ لکھوایا ہے بعض چیزوں کی تصویر کالن ہے بعض چیزوں کی تصویر جو ہے وہ کیا ہے حالن ہے سمجھ رہے ہو حال مطلب یہ ہے کہ دہری جو ہے وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا لیکن حضرت بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا ہے کہ دہری بھی خدا کو مان رہے ہے اور اس کے علاوہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں اے او انسان اے او ساری چیزیں میری تصویر کرتی ہیں تو تو میرے ساتھ کیوں شریک کرتا ہے انسان کو خود خطاب ہے سمجھا سکتا کس کے پارچا نوشتہ کردہ کہ پٹ کی بالا خواب میں نہ پٹ کی بالا خواب میں پٹ کی آندرو گو و شیطان و چمچا و بہتان گر میں قول خود ازیحت عداوہ نوشتہ کرد است یہ نئی فارسی ہم پڑھی ہے آج یہ فارسی ہم نے آج پڑھی ہے ایسی فارسی کبھی نہیں پڑھی ہم پھنسی ہو بلے سوال ہے کہ کہیں سبہا ہے کہیں جو سب ہو ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پہلے مصدر فرمایا سب سے پہلے چلایا ہے کیونکہ مصدر مبدا ہے تمام افعال کا کیا ہے پھر اس کے بعد سبا ماضی لائے ہیں کیا لائے ہیں ماضی لائے ہیں کیونکہ آپ پڑھتے ہو زارا با یزرے بو زر بند یا یزرے بو زارا با زار بند سمجھا مزدر کے بعد کیا آتی ہے ماضی آتی ہے ترتیب کے اندر کیونکہ وہ زمانے گزشتہ پر دلالت کرتی ہے اس لیے ماضی لایا پہلے کیا لایا مزدر مزدر کے اندر کیونکہ مزدر جو ہے وہ مبدا ہے تمام سیخوں کا پھر اس کے بعد ماضی لائے اشارہ کیا کہ زمان ماضی میں بھی اسی کی تصویر ہوتی رہی پھر اس کے بعد مظاہرہ لائے اشارہ فرمایا کہ مستقبل میں بھی وہ سن رہے ہو زمان ماضی پہلے آتا ہے نا زمان ہار و استقبال بعد میں آتا ہے پہلے مزدر لایا پھر ماضی لایا پھر مظاہرہ لایا کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا ایو اللہ دینا ہاد حلت فن ہادو جو اگر گمان کرتے ہو تم کہ بے شک تم اولیاء اللہ اولیاء اللہ دوست ہو اللہ پاک کے من دون اللہ سے سوا باقی لوگوں کے پتا منا بول موتا بس موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ بس تمنا کرو موت کی یعنی موت کی تمنا کر کے ہمیں دکھلاؤ پتا تو چلے تمہارا ان تم صادقین اگر ہو تم سچے صادقین کے نیچے لکھا ہے دعوی محبوبیت میں جی۔ دعوی محبوبیت میں بلا یا تمنا نہ ہو پیشین گوئی آدمی تمنی جی۔ اللہ پہلے پیش گوئی بنا کے یہ تمنا نہیں کریں گے اور نہیں تمنا کریں گے یہ خاص مدعی اس موت کی ابدن کبھی بھی دماغ کا دمت اے عدم سباب تمنی سبب باب جا خوف سزا ان اعمال شرکیہ و کفریا کے باب جا خوف سزا نہیں لکھا ہوا ہاں؟ اعمال شرکیہ تو ماں کی مراد ہے نا جی اعمال شرکیہ یہ ماں کی مراد ہے اس سے پہلے مضاف مقدر ہے لکھ لو بابا خوف سزا بابا خوف سزا بابا خوف سزا آمال شرفیہ واپ بابا جا خوف سزا آمال شرپیا گا کے سمجھا خوف سزا ان آمال سلکیوں کفریہ کے جو آگے بھیج چکے ہاتھ ان کے اور اللہ پاک جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو ان اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم موت کی تمنا نہیں کرتے بھاگتے ہو جتنا بھاگنا چاہتے ہو بھاگ لو موت آ کر رہے گی حضرت فرما دو بے شک موت وہ جو بھاگتے تم اس سے پر بے شک وہ ملنے والی ہے تمہیں اس کے بعد پھیرے جاؤ گے تم طرف عالم الغیب و شہادہ اس ذات پاک کی طرف جو جاننے والے غیب اور حاضر کا خبر دے گا تمہیں ان اعمال کی جو تھے تم کرتے رہے تم کرتے رہے تم یا یادین آمنو فرائض متعلمین معلمین کے فرائض کا بیان ہو گیا نا جی؟ معلمین کے فرائض کا بیان ہو گیا کہ معلمین کے یہ فرائض ہے اور جو معلمین فرائض ادا نہیں کریں گے ان کا حال مسل ہم کا مسل کا مسل ہمار اب فرماتے متعلمین کو کیا فرائض ہے متعلمین کے فرائض ہے کہ سبق کا وقت ہو جائے کمروں میں بیٹھے رہے اور اپنی مرضی کے آتے رہے ہاں یا جو دینا فرائض جی ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا اذا نو لکھ لاتے جب کہ بلایا جائے وقت نماز جمعہ کے اس کے لیے نماز جمعہ کے لیے می یوم مل کے دن جمعہ کو پھنساؤ اللہ لہنؤ کا مانا یہاں سائز کا مانا دوڑنا نہیں ہے کہ دوڑ کرو دوڑ کر آؤ پساؤ کا مانا فوراً چل کرو چل پڑھو تم اللہ ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف ذکر اللہ سے مراد ذکر نماز و خطبہ نماز و خطبے کی طرف البے اور چھوڑ دو تم بے شیرا کو بے شیرا کو چھوڑ دو حضرت صرف بے شیرا چھوڑنا ہے یا ہر کام چھوڑنا ہے ہر کام چھوڑنا ہے جی سمجھا نچل کا ہے چھوڑ دو تمام امور مانے آج اور خاص کر خرید و فروخت کو لکھا ہوا تمام امور مانیہ ساز خاص کر نہیں لکھا ہوا اوپر لکھ لو خاص کر لکھا ہوا اوپر ہاں کرو مانا چھوڑ دو تم تمام امور مانے آج کو البیا خاص کر بے کو شرا کو ترک کر دو سمجھ رہے ہو مولویوں مسئلہ سن لو پہلی اذان کے بعد کمروں میں سونا حرام ہے گنہگار گار ہے وہ بندہ جو کمروں میں سوئے گا گناہ کبیرہ ہے پتا ہے تمہیں اس مسئلے کا ہاں؟ پہلی اذان کے بعد کمروں میں سونا یا کوئی اور کام کرنا ما سوائے ال الجمعہ کے حرام اور ناجائز ہے گناہ گار ہے وہ بندہ جو پہلی اذان کے بعد کمروں میں بیٹھے گا ہاں پہلی اذان کے بعد ساج ال فرض ہو گئی ہے دوسری اذان کے بعد تو یہ کہنا کسی کو کہ چپ کر یہ بھی حرام ہے چپ کر کہنا بھی ناجائز ہے بولنا ناجائز ہے دوسری اذان کے بعد پہلی اذان کے بعد ساج الجمعہ فرض ہو جاتی ہے جس آدمی کے کان میں اذان پڑے فوراً جمع کی تیاری کرے اس لیے تو میں بتا رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ میں خطبہ شروع کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس وقت آ رہے ہوتے ہیں سارے اسی وقت شروع ہوتے ہیں کمروں سے نکلنا پہلے کیا ہے باتیں ہو رہی ہیں کمروں میں سوئے ہوئے ہیں مزے کر رہے ہیں فوراً اذان کے بعد جمعہ کی تیاری کرو غسل وغیرہ کر کپڑے پہن کر پہلے آ جاؤ مسجد کے اندر بیٹھو آخر نیکی بھی تو کوئی چیز ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ جو آدمی پہلے جاتا ہے تو اس کو ثواب ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنے کا جو آدمی کچھ دیر بعد آتا ہے اس کو ثواب ہوتا ہے گائے ذبح کرنے کا جو آدمی اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ثواب ہوتا ہے بکری ذبے کرنے کا جو آدمی اس کے بعد آتا ہے اس کو ثواب ہوتا ہے مرغی ذبے کرنے کا جو آدمی اس کے بعد آتا ہے آخر میں اس کو ثواب ہوتا ہے مرغی کے انڈے قربان کرنے کا اس کے بعد جب آزان ہوتی ہے تو فرشتے صحیح سے لپیٹ کر بند کر کے فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جتنے آدمی آتے ہیں کسی کا نام درج نہیں کیا جاتا اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا نام دفتر اعمال کے اندر درج نہ ہوئے نہ ہونا چاہتے ہو نا میرا خیال اس لیے تو دیر کرتے ہو نا چاہتے ہو کہ ہمارا نام جو ہے وہ دفتر اعمال میں نہ لکھا جائے جمعہ میں حاضری نہ لکھی جائے اس لیے دیر سے آتے ہو ظاہر ہے جو بندہ یہ چاہے گا کہ میرا نام لکھا جائے وہ پہلے آئے گا یہ تو صاف بات ہے سن رہے ہو مسئلہ یہی ہے کہ پہلی اذان کے بعد سوائے ساج الجمہ کے کوئی کام جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے ساج الجمہ کیا کیا ہاں، تو آدمی تمنی موت پر نظر فرما رہے ہیں کہ کیا تمنی موت صحیح ہے وہ اور چیز ہے جی سمجھ میں اچھی بات ہے تم نے پوچھ لیا ایک تمنی ہے موت باوجہ تکلیف کے باوجہ انسان کو بخار ہے تکلیف ہے بیماری ہے پریشانیاں ہیں دنیاوی تو انسان موت کی تمنا کرے وہ حرام ہے وہ کیا ہے اور ایک ہے کہ حق اہل حق اور اہل باطل کا آپس میں مناظرہ ہو گیا مبالا